وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ تم سب کا معبود ایک اللہ ہے اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں وہ نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں وہ اپنی ذات اسماء و صفات اور افعال میں اکیلا ہے کوئی اس کا شریک نہیں اس کے علاوہ کوئی خالق و مدبر نہیں اس لیے عبادت کی تمام صورتیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہیں